سورت الجن مکی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا ان سمعنا قرآنا عجبا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے میری طرف وہی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے ابھی لفظ جو ہے عجیب یہ وہ اردو والا عجیب نہیں ہے جس کو ہم اسٹرینج کہتے ہیں یا عجیب کا مطلب ہوتا ہے عربی میں خوبصورت دل لبھانے والی چیز کہا کہ ہم نے ایک بہت دل لبھانے والا بڑا پرکشش مرسمرائزنگ کلام سنا ہے اس پر ایک حدیث ہے عجب ایمان جس کو کہا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ عجب ایمان کس کا ہے یعنی سب سے خوبصورت ایمان کس کا ہے دیکھیے یہ اعلیٰ یا قیمتی کی بات نہیں کی جا رہی خوبصورت ایمان کی بات ہے صحابہ نے کہا پہلے جب آپ نے بہت اصرار کر کے پوچھا تو کہا فرشتوں کا ایمان سب سے اچھا ہے آپ نے فرمایا کہ فرشتوں کا ایمان کیوں نہ اچھا ہوگا وہ تو رات دن اپنے رب کے احکامات کو نافذ کرتے ہیں اور جنت دو دیکھتے ہیں وہ تو ایمان لائیں گے ہی پھر صحابہ نے فرمایا کہ آپ کا ایمان سب سے خوبصورت ہے آپ نے فرمایا میں ایمان کیوں نہ لاؤں گا میرے پاس تو صبح شام فرشتہ آتا ہے اور وہی مجھ پر نازل ہوتی ہے انہوں نے پھر ڈرتے ڈرتے صحابہ نے عرض کیا کہ اچھا پھر ہمارا ایمان خوبصورت ہے عجب ایمان آپ نے کہا تم کیوں ایمان نہ لاؤ گے تمہارے درمیان میں موجود ہوں پھر صحابہ نے فرمایا کہ اللہ اللہ کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ عجب ایمان خوبصورت ایمان ان لوگوں کا ہوگا کہ جو تمہارے بعد آئیں گے جنہوں نے مجھ کو بھی نہیں دیکھا ہوگا وہ چند اوراق پائیں گے چند پیجز پائیں گے اور اس پر اللہ کا کلام لکھا ہوا دیکھیں گے اور اس کو پڑھ کر ایمان لائیں گے تو کتنی اس میں تسلی ہے نا ہم لوگوں کے لیے کہ ہم نے بس قرآن پڑھا اور ہم نے کیا کہا یادی الرشت یہ تو ہدایت دیتا ہے بھلائی کی طرف ف آ منا بھی تو ہم اس پر ایمان لائے ولا نشر کا بھی رب بینا اور ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے یہ بات جنہوں نے کہی اور ہر قرآن کا پڑھنے والا جو کہ دل کھول کر قرآن پڑھتا ہے اس کا دل گواہی دیتا ہے ان سب چیزوں کی اور یہی تمنا اس کے دل میں بھی پیدا ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت سے سرفراز فرما دے و انّا تاال جدو ربنا متحدہ صاحب طلاء ولادا اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ اور عرفا ہے اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کہتے رہے ہیں اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا مشرقین مکہ جنہوں سے بہت ڈرا کرتے تھے کسی وادی میں جاتے تھے تو وہ وہاں پر کہتے تھے کہ ہم اس وادی کے جن کی پناہ میں آتے ہیں اب جنہوں کو تو معلوم ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے ہم اس سے کمتر مخلوق ہیں جب وہ یہ دیکھتے تھے کہ یہ اشرف ہوتے ہوئے اعلیٰ اور افضل اور اشرف ہوتے ہوئے ہم سے پناہ مانگ رہا ہے تو ان کے غرور میں سرکشی میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا تو انسانوں کو جنہوں سے ڈرنے کی قطن ضرورت نہیں دراصل ہم جب ڈرتے ہیں تو شیطان اور جو جن ہوتے ہیں یہ زیادہ جری ہو جاتے ہیں کبھی اگر آپ کو کوئی گھر میں اثر محسوس ہو یا کوئی ایسی چیز آپ کو لگے تو خوف زدہ نہ ہو بالکل نہ ڈریں وہ جو قرآن کی آیات ہیں اور جو مصنون اسکار ہے انسان وہ پڑھے اور ڈرے نہ جتنا زیادہ ڈرتے ہیں جنہوں سے اتنا زیادہ یہ حاوی ہوتے چلے جاتے ہیں کچھ لوگوں میں سے کچھ جنوں کی پناہ مانگا کرتے تھے اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا فَأَنَّهُمْ كَمَا ظَنَنْتُمْ أَلَّنْ يُبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا اور یہ کہ انسانوں نے بھی وہی گمان کیا جیسا تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہ بھیجے گا اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے اور یہ کہ ہم پہلے سنگن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے یعنی یہ جن کہہ رہے ہیں آپس میں کہ جی ڈفرینٹ سا معاملہ ہو گیا بہت سختی ہو گئی ہے بہت پہرا لگا دیا گیا ہے آسمانوں کے اوپر جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کوئی وی آئی پی موومنٹ ہوتی ہے تو پولیس کی تعداد بڑھا دی جاتی ہے اور وہاں پر وہ گنز لگا دی جاتی ہیں تو بالکل اس طرح ایک وی آئی پی موومنٹ ہو رہی تھی جب کہ وہی کا نزول ہو رہا تھا اس لیے کہ بے انتہا قیمتی چیز تھی بڑی پریشس چیز تھی دور دور اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں فرشتوں کو بٹھا دیا تھا پہرے لگا دیے گئے تھے کہ ذرا بھی کوئی اس چیز میں سے کچھ بھی اچک کر نہ لے جائے اتنی قیمتی چیز تھی جو کہ نازل ہو رہی تھی تو کتنے خوش قسمت ہیں آج ہم لوگ کہ اپنے ہاتھوں میں اس کلام کو لے کر بیٹھے ہیں وہ انا لا نتری اشر اری دب منفل اردی ام اراد بہم رب ہم رشدا اور یہ کہ ہماری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے اور یہ کہ ہم میں سے کچھ سالے ہیں اور کچھ اس سے کمتر ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ نہ زمین میں ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے وہ انّا لمہ سمے نلہدا اب کیا کہہ رہے ہیں قرآن کو ہدا پہلے کیا کہا تھا قرآن عجبا پہلے خوبصورتی کی تعریف کی اپنی قوم کے سامنے جنہوں نے تاکہ لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں اور جب قرآن کی خوبصورتی کی طرف اٹریکٹ ہو گئے تو کہا کہ یہ تو کتاب ہدایت ہے تو اللہ اور قرآن پر ایمان ہم پلہ ہے بالکل قرآن پر ایمان لائے بغیر اللہ کو ماننے کا دعویٰ قابل اعتبار نہیں ہے نہ فائدے مند ہے وہ ان لما سمے نلہدا آمن نہ بھی اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے اب جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لے آئے گا اسے کسی حق تلفی یا ظلم کا خوف نہ ہوگا اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم ہیں اور کچھ حق سے منحرف ہیں تو جنہوں نے اسلام اختیار کر لیا انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی اور جو حق سے ہٹے ہوئے ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے مجھ پر یہ وہی بھی کی گئی ہے کہ لوگ اگر راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ مو موڑے گا اس کا رب اس کو سخت عذاب میں مبتلا کرے گا وہ ان نل مساجد فلاطد اللہ احدا اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں لہٰذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ ان کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مراد ہیں عبداللہ سے کہ جب لوگوں کو توحید کی طرف بلایا جب لوگوں کو سنت کی طرف بلایا تو لوگ ناراض ہو گئے خفا ہو گئے شرک اور بدعت سے اپنائیت تھی ان کو خوب واقفیت تھی اور شرک اور بدعت کی دھول میں ہدایت اور سنت اجنبی چیز بن گئی تھی ان کے لیے تو بہت خفا ہوئے ٹوٹ پڑے ان کے اوپر قل کہہ دیجئے ان نما ربی رب بھی ولا اشرک و بھی احدا میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا کہو میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بلائی کا کہو مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا اور نہ میں اس کے دامن کے سوا کوئی جائے پناہ پا سکتا ہوں میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دوں اب جو بھی اللہ اور اس کی رسول کی بات نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے اور ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے آپ دیکھیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بہت سی باتیں کہلوائی گئیں تاکہ لوگ غور سے سن لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں کیا فرما رہے ہیں کوئی مغالطے میں یا محبت اور عقیدت کے جذبے سے مغلوب ہو کر ایسا نہ ہو کہ پھر وہ نبی کا مرتبہ اللہ سے لے جا کر ملا دیں تو نبی کا مقام نبی کا مرتبہ بتا دیا گیا کہ وہ نبی ہیں اللہ کے بندے ہیں وہ اللہ نہیں ہیں وہ کسی کو نہ معاف کر سکتے ہیں نہ کسی کی مشکل دور کر سکتے ہیں وہ سب کام تو اللہ ہی کے کرنے کے ہیں یہ لوگ اپنی اس روش سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو ان کو معلوم ہو جائے گا کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کا جتھا تعداد میں کم ہے کہو میں نہیں جانتا جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرماتا ہے عالم الغیبی فلا یظہر اللہ غیبی ہی احدہ وہ عالم الغیب ہے اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا اللہ من میں رسول ہو یسلک و ممبئی نے سوائے اس رسول کے جسے اس نے غیب کا کوئی علم دینے کے لیے پسند کر لیا ہو اور اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے تاکہ وہ جان لے انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے وہ احاطہ بما لدئی اور وہ ان کے پورے ماحول کا احاطہ کیے ہوئے ہے وہ احسا کل شعی ان ادادا اور ایک ایک چیز کو اس نے گن کر رکھا ہوا ہے ہر چیز کی انوینٹری اللہ کے پاس ہے بارش کے کتنے قطرے ٹپکے ریت کے کتنے ذرے ہیں کس نے کتنی تصویر پڑی کس نے کتنی دفعہ کیا عمل کیا کوانٹٹی کوالٹی ہر چیز کو اس نے گن گن کے رکھا ہوا ہے صورت المزمل مزمل اور مدثر تقریباً ایک ہی معنی ہوتے ہیں اور لپیٹ کر لیٹنے والا مکی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المزمل اے کپڑے میں لیٹنے والے قم اللہ اللہ قلیلہ کھڑے ہو جائیے رات کو مگر تھوڑا نصف ہو ابن قسمن ہو کلیلہ اوزد علیہ و رتل القرآن ترتیلا رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا لو اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو ابتدائی دور کی وہی ہے قیام اللیل کا حکم دیا جا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سنلقی علیہ کا قول ثقیلا ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں قرآن کے بارے میں ہم سورہ حشر میں پڑھ چکے کہ اگر پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ دب جاتا پھٹ جاتا اس کے خوف سے اللہ کے خوف سے لیکن انسان پہاڑوں سے زیادہ اسٹیمنا رکھتا ہے زیادہ قوت والا ہے لیکن جسم کی بات نہیں ہے فزیکل اسٹرینتھ کی بات نہیں قرآن کو پڑھنا ہے تاکہ روحانی قوت حاصل ہو اسپریچول اسٹیمنا حاصل ہو دین کو آگے پہنچانا اور دین پر عمل کرنا اس کے لیے انسان کو زبردست سیلف کنٹرول چاہیے ہوتا ہے انسان کو اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا ہوتا ہے اور اس کے لیے بہترین چیز کیا ہے کہ رات کو تحجد میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھا جائے تاکہ اس سے انسان کی روح مضبوط ہو جائے طاقتور ہو جائے بہت زبردست ذمہ داری تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی جا رہی تھی اس کے لیے فرمایا کہ رت قرآن ترتیلا آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر بہترین طریقے سے پڑھیے ترتیل کیا ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے الفاظ کو کھینچ کھینچ کر پڑھتے یعنی جہاں جہاں مت کرنا ہوتا پراپر مت کیا کرتے اسی طرح ہر آیت کو آپ الگ الگ پڑھا کرتے ہر آیت پر ٹھہر جاتے تھے یعنی الحمد للہ رب العالمین پڑھا پھر ٹھہر گئے الرحمٰن الرحیم پھر ٹھہر گئے یہ نہیں ہوتا تھا کہ ایک لفظ آدھا منہ میں رہ گیا اور اگلا لفظ شروع ہو گیا اور دونوں لفظ جو ہیں گڈمڈ ہو گئے یہ طریقہ نہیں ہوتا تھا تو اسی طرح قرآن ہمیں بھی پڑھنا ہے ترتیل کے ساتھ اب ہو کیا گیا کہ جب قرآن کا مقصد ہدایت نہ رہا تو قرآن کے پڑھنے کے طریقے بھی بدل گئے اب قرآن کو ہدایت کے لیے نہیں پڑھا جاتا اب تو صرف کوانٹٹی کے لیے پڑھا جاتا ہے نا حصول ثواب اصال ثواب بس ذہن کے اندر ایک کاؤنٹر چل رہا ہوتا ہے کتنے ہو گئے کتنی دفعہ پڑھ لیا گیا اور پھر کہتے ہیں کہ ہر حرف پڑھنے پر دس نیکیاں ملتی ہیں بالکل ملتی ہیں الف لام میم جس نے پڑھا تیس نیکیاں اس کو مل گئیں لیکن یہ نیکیاں کب ملیں گی جب کہ الفاظ ٹھیک ادا کیے گئے ہوں اب کوئی کہتا ہے قلب قلب پڑھنا ہے قلب کی جگہ اس نے قلب پڑھ لیا قلب ہوتا ہے دل قلب ہوتا ہے کتا زمین آسمان کا فرق ہو گیا ہم کو پڑھنا ہے کل ہو اللہ عہد کہیے اللہ ایک ہے اس نے کہا کل کل کا مطلب کھا لو اللہ ایک ہے زمین آسمان کا معنوں میں فرق ہو گیا ہم دعا کرتے ہیں کہ ربنا لا تو ذکل بنا اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر لا کو کھینچا نہیں کہا لت کلو بنا لت ذک کا مطلب ہے اللہ ضرور ہمارے دلوں کو ٹیڑھا کر تو یہ اتنی تبدیلی ہو جاتی ہے اگر صحیح طرح سے قرآن کو تجوید کے ساتھ نہ پڑھا جائے بعض اتنی بڑی غلطیاں ہیں کہ قرآن کے معنی کہیں کہیں چلے جاتے ہیں زبر زیر کی غلطی کتنے معنوں میں تبدیلی پیدا کر دیتی ہے مخارج کی غلطی مدات کی غلطی جہاں کھینچنا ہے وہاں نہیں کھینچا جیسے اردو میں آپ دیکھیں ایک ہے لفظ جلا ایک ہے جالا کیا دونوں ایک ہے ایک ہے تلا ایک ہے تالا دونوں میں فرق ہے نا بس تو غلط پڑھے چلے جانا اور کہتے جانا کہ اللہ غفور الرحیم اور اللہ تو جانتے یہ بھی جی نے ایسے پڑھا دیا تھا ہم کو ہم دنیا کے تو اور چیز کے لیے استانی جی کو فالو نہیں کرتے کہ استانی جی جو کپڑے پہنتی تھیں تو ہم وہی پہن کے کھڑے ہو جائیں کہ بس کیا کریں استانی جی یہی پہن کے آتی تھیں لیکن جہاں تک قرآن کا تعلق ہوتا ہے ہم کہتے ہیں بس اب استانی جی نے جو سکھا دیا ٹھیک ہے ان کو جتنا پتا تھا اللہ ان سے اتنا ہی پوچھے گا جتنا ان کو آتا تھا انہوں نے سکھا دیا لیکن اب جب ایک بہتر چیز اویلیبل ہے بہتر قرآن پڑھا جا سکتا ہے تو بھرپور کوشش کرنی ہے پہلا حق قرآن کا یہ ہے کہ قرآن کو صحیح طرح سے جو ہے وہ پڑھا جائے ترتیل کے اندر صرف پڑھنا نہیں آتا تاثر بھی دل پر آنا چاہیے اور تاثر دل پر کب آئے گا قرآن دل پر نازل کب ہوگا جب قرآن پڑھتے جائیں اور بغیر ترجمہ دیکھے قرآن سمجھ میں آتا جائے تو منیمم انڈرسٹینڈنگ اتنی تو انڈرسٹینڈنگ ہو کہ جب قرآن پڑھ رہے ہوں تو ڈائریکٹلی وہ ہمیں سمجھ آتا چلا جائے تاکہ اثر قبول کریں ان ناشیت اللہ اشد وط اوں و اقوام قیلا در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے نہایت موضوع ہے یعنی تحجد کا ذکر ہے کہ تحجد میں قرآن پڑھا جائے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ بندے سے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے ان لوگوں میں شامل ہونا چاہو جو اللہ کو یاد کرتے ہیں رات کے آخری پہر تو تحجد پڑھو ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر رات کو جب تہائی رات باقی رہ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کا آسمان دنیا کی طرف نزول ہوتا ہے اور ارشاد ہوتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں کون ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے میں اس کو بخش دوں تو رسپانس کیا آتا ہوگا خاموشی ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں غٹ سو رہے ہوتے ہیں ہوش نہیں ہوتا نا چند ہی خوش قسمت ہوتے ہوں گے جو اس وقت جاگ رہے ہوں اور یہ کیا ہے اللہ کی بخشش اللہ کی عطا یوں بٹ رہی ہے اور لینے والے نہیں آج آپ سوچیں کسی ایمبیسی کے باہر کوئی صدا لگانے والا صدا لگائے کہ ہے کوئی گرین کارڈ چاہنے والا جس کو گرین کارڈ عطا کروں تو پھر آپ دیکھیں لائن دیکھیں وہاں پر اس کو تو چھوڑیں اگر کسی پیزا کے لیے بھی اعلان ہو جائے کہ ہے مفت پیزا چاہنے والے تو دوڑ جائیں ہم اس سے خود اندازہ لگا لیں ہماری پرائرٹیز ترجیحات کیا ہو گئی ہیں ہم دنیا میں کتنے تیز ہیں اور آخرت کے لیے کتنے سست ان لقف ان نہاری ہاری طویلا دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں اپنے رب کے نام کا ذکر کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو تبتل الہی ہی تبتیلا یہ تبتل کیا ہے یہ کٹنا فزیکلی کٹنا نہیں ہے لوگوں سے بلکہ ذہنی اور قلبی کیفیت کا ذکر ہے کہ ذہنی طور پہ تم لوگوں سے ڈٹیچ ہو کے اللہ سے اٹیچ ہو جاؤ توکل ٹرسٹ اعتماد بھروسہ تعلق اللہ سے ہو وکیل تمہارا اللہ ہو فاطمہ رد عنہ کا لقب تھا نا بطول یعنی کہ اللہ سے جڑی ہوئی ذہنی دلی رابطہ اللہ سے قائم کیا ہوا رب المشرق و لا الہ الا ہو ہو وکیلا وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے اس کے سوا کوئی خدا نہیں لہٰذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو اور خوبصورتی کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ ان چٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام تو مجھ پر چھوڑ دو اور انہیں ذرا تھوڑی سی دیر اسی حالت میں رہنے دو ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا پھر دیکھ لو جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچ جاؤ گے یج الولدان شیبہ جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا آگے بھی اسی طرح کے موضوعات آ رہے ہیں اس کے بارے میں حدیث آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل حدیث ہے مسلم میں کچھ آپ نے دجال کا ذکر کیا اور اس کے بعد ذکر کیا کہ کون لوگ ہیں جن پہ کہ قیامت قائم ہوگی فرمایا کہ صرف خراب آدمی دنیا میں رہ جائیں گے جن کے دل ایمان اور نیکی سے بالکل خالی ہوں گے ان میں پرندوں والی تیزی اور پھرتی اور درندوں والا ذہن جمع ہوگا اب اللہ عالم جینیٹک انجینئرنگ کہاں لے جاتی ہے انسان کو کیا پتہ سمپتھی ہمدردی نرمی کے جینز نکال دیں وہ این ممکن ہے یعنی کہ بہت ظالم اور صفاق لوگ رہ جائیں گے نیکی اور بھلائی سے وہ مانوس نہ ہوں گے اور برائی کو برائی نہ سمجھیں گے بس شیطان ایک شکل بنا کر ان کے سامنے آئے گا لوگ کہیں گے تم ہمیں کیا حکم دیتے ہو شیطان انہیں بتوں کی پرستش کا حکم دے گا اور وہ اس کا اتباع کریں گے اور وہ اس حال میں ہوں گے کہ رزق کی افراد اور بارش ہوگی دنیا بھی زندگی بڑی اچھی ہوگی پھر سور پھونکا جائے گا بس جو کوئی اس کو سنے گا اس کی گردن ایک طرف کو جھک جائے گی اور ایک طرف سے اٹھ جائے گی سب سے پہلے جو شخص سور کی آواز کو سنے گا وہ ایک آدمی ہوگا جو اپنے اونٹ کے حوض کو مٹی سے درست کر رہا ہوگا بس وہ بے ہوش اور بے جان ہو کر گر جائے گا اور باقی سب لوگ بھی اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ بارش بھیجے گا گویا کہ وہ شبنم ہے اس کے اثر سے لوگوں کے جسموں میں رویدگی آ جائے گی پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو ایک دم سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے دیکھتے ہوں گے پھر کہا جائے گا اے لوگو اپنے مالک اور اپنے رب کی طرف چلو اللہ تعالیٰ حکم دے گا ان کو کھڑا کرو ان سے پوچھا جائے گا اور پھر حکم ہوگا کہ ان میں سے دو کی فوج نکالو عرض کیا جائے گا کتنے میں سے کتنے حکم ہوگا ہزار میں سے نو سو ننانوے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ہوگا وہ دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا یج الولدان شیبہ اور یہی ہے دن سخت مصیبت اور مشقت کا سوچیں تیاری کتنی کرنی ہے جو کہ پاس پرسنٹیج جہاں پر یہ ہو اس کو دیکھتے ہوئے پھر غفلت کا حال یہ ہو تو کیسے پاس ہوں گے اسما امن فتح اور جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے یہ ایک نصیحت ہے اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کبھی دو تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی ایک تہائی رات عبادت میں کھڑے رہتے ہیں اور آپ کے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ یہ عمل کرتا ہے اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے لہٰذا اس نے تم پر مہربانی فرمائی اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو اسے معلوم ہے کہ تم میں کچھ مریض ہوں گے کچھ دوسرے لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں اور کچھ اور لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں بس جتنا قرآن با آسانی پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو یعنی اب یہاں پر ہم سب کے لیے کیا ہے کہ جو جتنی عبادت کر لے ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت دیر تک رات کو جاگیں دو نفل چار نفل جتنی توفیق ہو اٹھ کر انسان تحجد پڑھ لے اور آسانی سے جتنا قرآن آتا ہے قرآن پڑھ لیا کرے نماز کے اندر و عقیم الصلاۃ و آت الزکات و اقرد اللہ قردن حسنا نماز قائم کرو زکوٰۃ دو اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے وہی زیادہ بہتر ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہے وسطر اللہ اللہ سے مغفرت مانگتے رہو ان اللہ غفور و رحیم بے شک اللہ بڑا غفور و رحیم ہے صورت المدثر مکی صورت ہے یا ایو حل مدثر اے اوڑ لپیٹ کر لیٹنے والے قم کھڑے ہو جائیے وہاں قیام اللیل کا ذکر تھا یہاں قیام النہار کا ذکر ہے اوڑ لپیٹ کر لیٹنا چادر میں کمبل میں کمفرٹر میں جب انسان لیٹا ہوتا ہے تصور آتا ہے نا آرام کا راحت کا حفاظت کا فرصت کا لیکن فرمایا قم چھوڑ دیجئے کھڑے ہو جائیے گئے وہ فرصت کے دن اس ایک لفظ قم سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو آئندہ تیئیس سال آپ کھڑے رہے چومکھی جنگ آپ نے لڑی چار محاذوں پر آپ نے جہاد کیا محبتوں کا بھی نفرتوں کا بھی نفس سے بھی شیطان سے بھی معاشرے سے بھی ہر طرح کا آپ نے کر لیا انٹرنل کنسالیڈیشن بھی کی بیرونی دشمن کو بھی آپ نے شکست دی اور اس جد و جہد کے نتیجے میں آپ کا آرام تو چلا گیا لوگوں کی محبتیں دور ہو گئیں آرام چین کی نیند آپ کی ختم ہو گئی اور آپ کھڑے ہی رہے کوئی لالچ آپ کے قدم نہ ڈگمگا سکی کوئی آزمائش آپ کو ثابت قدمی سے ہٹا نہ سکی ایسے جم کر آپ کھڑے ہوئے قم کھڑے ہو جائیے فنظر اور خبردار کر دیجئے وہ رب پک فکبر اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کیجیے یا اپنے رب کو بڑا کیجیے اللہ بڑا ہے بالفیل بڑا کیجیے آج بھی اللہ اکبر تو ہم سنتے ہیں مسجدوں کے اندر تو کیا واقعی اللہ بڑا ہے کہ خالی مسجد کی حد تک اللہ بڑا ہے اور اس کے آگے کہیں بڑا نہیں آج اللہ ہر جگہ ہمیں چھوٹا نظر آتا ہے تو اللہ کو باقاعدہ سے بڑا کرنا ہے بالفیل اللہ کو بڑا کرنا ہے اس کی عظمت اس کی بڑائی ہر جگہ نظر آئے انسان سوچے کہ اللہ کی اطاعت تو کرنی ہی کرنی ہے جب اللہ سب سے بڑا تو اللہ کی بات بھی سب سے بڑی تو پھر اللہ کی اطاعت بھی سب سے بڑی یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی ذات بڑی ہو اور بات کسی اور کی بڑی ہو جائے اور اللہ بڑا ہے اور اطاعت کسی اور کی زیادہ اہم ہو جائے یہ کیسے ہوا پھر تو اللہ بڑا نہ ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر اللہ اکبر اللہ اکبر کی تصویر پڑھتے رہتے کوئی کچھ نہ کہتا لیکن جب آپ نے واقعی اللہ کو بڑا کرنے کا ارادہ کیا تو لوگ ناراض ہو گئے تو شاید ہم اللہ اکبر جس طرح کہتے ہیں اور جو مطلب اس کا سمجھے ہیں اس میں اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ہی اللہ اکبر کا جو مطلب سمجھے تھے اس میں بڑا فرق ہے اسی لیے ان کی زندگی میں آزمائشیں آئیں مراحل آئے ہماری زندگی میں اللہ اکبر کہنے کے باوجود کوئی آزمائش نہیں آتی تو کوئی وجہ ہے اس کی اس لیے کہ ہم نے بالفیل اللہ کو بڑا نہیں کیا آج اپنے گھر میں آپ دیکھیں آپ اللہ کو اس کا حق دیجئے ذرا پھر آئیں گی آزمائشیں پھر وہی حالات آپ پر آئیں گے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر آئے آپ نے حدیث میں ارشاد فرمایا مضمون اس کا یہ ہے کہ سب سے سخت آزمائشیں انبیاء پر آئیں اس کے بعد ان لوگوں پر جو نبیوں کے قریب ہوتے ہیں اور پھر ان سے قریب جو ہوتے ہیں ان پر آتی ہیں و سیاح بکا فواہر اور اپنے کپڑے پاک رکھو وہ رج فہجر اور گندگی سے دور رہو ایک ہی بات کو دو طرح سے کہا گیا کپڑے پاک رکھو گندگی سے دور رہو ذہنی جسمانی روحانی اخلاقی پاکیزگی اختیار کرنی ہے مسلمانوں کو پہلا کلمہ جو سکھایا جاتا ہے پہلا کلمہ طیب طیب مانے پاک تہارت کے انتہائی مفصل احکامات ہیں جو قرآن نے دے دیے ہیں اور حدیث نے ہم کو دے دیے ہیں اس قدر پاکی پر زور ہے پاکی کے بغیر عبادت قبول نہیں پاکی نصف ایمان ہے زور دیکھیے ان چیزوں پر اور پھر ہم مسلمانوں کو دیکھیے کہ ہماری سوچ ہمارا عمل ہمارا جسم ہماری زبان ہمارے سراؤنڈنگز جہاں ہم بیٹھتے ہیں وہاں گندگیوں کا ڈھیر دیکھ لیں ذرا ہمارے شہروں کا حال ہمارے ملکوں کا حال ہماری سڑکوں کا حال جہاں آپ بیٹھتے ہیں کچھ نہ کچھ ڈال کر کچھ نہ کچھ پھینک کر ہم وہاں سے اٹھتے ہیں صفائی سے تو ہم بالکل ہی بے بہرا ہو گئے حالانکہ یہ انیشیل وہی ہے شروع شروع کی وہی ہے کتنی تاکید ہے اس میں پاکیزہ رہنے کی صاف رہنے کی ولا تمن تستکثر اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے ولی ربی کا فصبر اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو فعدا نقر فن ناقور اچھا جب سور میں پھونک مار دی جائے گی وہ دن بڑا ہی سخت ہوگا کافروں کے لیے ہلکا نہ ہوگا ذرنی و من خلق تو وحیدہ چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا وجعلت له تو لہو مالم ممدودہ بہت سا مال اس کو دیا و بنی نا شہودا اور اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے و محت الہو تمہیدہ اور اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی تصویر آ رہی ہے نا ایک خوشحال انسان کی ایک خاص شخص کی طرف اشارہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی جو خاص پوزیشن تھی وہ بہت کچھ دین کی خدمت کر سکتا تھا اور وہ دل میں مان گیا تھا کہ اللہ کے رسول جو بات بتا رہے ہیں وہ حق ہے بہت ورلڈلی وائز تھا بہت اسٹریٹ اسمارٹ تھا لیکن یہ بہت مہنگی پڑی اتنا ورلڈلی وائز تھا کہ اس نے پھر آخرت کو چھوڑ ہی دیا دنیا ہی کے پیچھے رہ ان عزیدہ کل ان کا نلی آیا تینا انیدا پھر وہ تما رکھتا ہے میں اس کو اور زیادہ دوں گا ہرگز نہیں وہ ہماری آیات سے دشمنی رکھتا ہے سعحقو ہو سعودا میں تو اس کو عنقریب ایک کٹھن چڑھائی چڑھواؤں گا اب کیا ہوا لوگ ولید بن مغیرہ کے پاس آئے اور اسے کہا کہ آپ بتائیے کہ محمد کیا کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتا تھا کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول حق اس پر منکشف ہو گیا تھا لیکن اس نے پہلے پروز اینڈ کونس تھولے کہ حق ماننے میں کیا فائدہ ہے نہ ماننے میں کیا فائدہ ہے ضمیر نے ملامت کی اس کو کہا کہ دیکھو تم مان جاؤ اس نے ضمیر کی آواز کو بھی دبا دیا آخرت کے بجائے دنیا کی مصلحتوں کو ترجیح دی اب یہ اس کا نقشہ ہے جو یہاں بتایا جا رہا ہے یہ ایک آدمی ایک سردار تھا یہ مان لیتا کتنے مکے والے یہ مان لے آتے لیکن اس نے اپنی پریسٹیج اپنا پاور اپنی پوزیشن نہ چھوڑنا چاہیے اور دنیا کی محبت جیت گئی اس کا نقشہ ہے ان نہ فکر وقت در اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی فتلاء کئی ہی در تو اللہ کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی کیوں ڈیلے کیا کیوں نہیں فوراً کہہ دیا ہاں مومن کا کیلکولیٹنگ مائنڈ نہیں ہوتا اور یاد رکھے کہ جب ہم کیلکولیشن میں پڑھتے ہیں کہ میں دین کی یہ بات مانوں گی تو کیا کیا نقصان ہوگا کیا ریپرکشنس ہوگا پھر دین پر عمل نہیں ہو سکتا دین پر تو آج اور ابھی عمل کر لینا ہے کل جو ہوتا ہے دیکھا جائے گا جب کل کے اندیشے آتے ہیں تو عمل ختم ہو جاتا ہے عمل کو کھا جاتا ہے کل کا خوف جیسے ولید بن مغیرہ کے ساتھ ہوا قتل کئی فقدر ہاں اللہ کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی نظر پھر لوگوں کی طرف دیکھا فما بس بسر پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا یعنی لوگوں کو دیکھا پروٹینڈ کیا کہ ہاں میں بہت غور کر رہا ہوں فما اتبر وستکبر پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا فقال ان سحر اللہ آخر بولا یہ کچھ نہیں مگر جادو جو پہلے سے چلا رہا ہے ساری انڈرسٹینڈنگ ساری انٹیلیجنس کے باوجود جنت چھوڑ کر جہنم کا سودا کر لیا اس سے بڑھ کر بے وقوف اور کون انہادا اللہ قول البشر یہ تو ایک انسانی کلام ہے اللہ فرماتا ہے ان قریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دوزخ نہ باقی رکھے نہ چھوڑے کھال جھلس دینے والی انیس کارکن اس پر مقرر ہیں ہم نے دوزہ کے یہ کارکن فرشتے بنائے ہیں اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھے اور اہل کتاب اور مومنین کسی شک میں نہ رہیں اور دل کے بیمار اور کفار یہ کہیں بلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے اسی طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض سے نہیں کیا گیا کہ لوگوں کو اس سے نصیحت ہو دوزخ کا ذکر نصیحت کے لیے ہوتا ہے نکتہ چینی کے لیے اور ڈبیٹ کے لیے نہیں ہوتا کہ تم گنو اور کاؤنٹ کرو کہ انیس فرشتے اور سات دروازے تو کون کتنا لمبا کتنا چوڑا نصیحت پکڑو اس میں داخل ہونے سے بچاؤ اپنے آپ کو کل ہرگز نہیں والقمر قسم ہے چاند کی واللیل اذ از ادبر اور رات کی جب وہ پلٹتی ہے والصبح صبح ادا اسفر اور صبح کی جب وہ روشن ہوتی ہے انہا لحد القبر یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے دوزخ یا قیامت کسی کے جلدی مچانے سے جلدی نہیں آ جائے گی چاند بھی پہلے ہلال ہوتا ہے بڑھتے بڑھتے وہ پورا بدر ہو جاتا ہے اسی طرح رات آتی ہے آہستہ آہستہ رات کا اندھیرا دور ہوتا ہے اور صبح روشن ہو جاتی ہے ان کے جلدی مچانے سے رات جلدی نہیں چلی جاتی اسی طرح کسی کے جلدی مچانے سے قیامت جلدی نہیں آ جائے گی وہ تو اپنے وقت پر منازل طے کرتے ہوئے آہستہ آہستہ روشن ہو جائے گی اور ان کے سامنے آ جائے گی نذیر للبشر انسانوں کے لیے ایک ڈراوا ہے ہر اس شخص کے لیے ڈراوا جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے یا تقدمہ او یا کون آگے بڑھتا ہے نیکیوں میں کون پیچھے رہ جاتا ہے تو انسان اپنا ویلیو اسٹرکچر دیکھ لے اپنی ترجیحات دیکھ لے دنیا کو کتنی اہمیت دی آخرت کو کتنی کل و نفس بما کسبت رہی نا ہر متنفس اپنے کسب کے بدلے رہن ہے یعنی کولیٹرل ہے دائیں بازو والوں کے سوا جو جنتوں میں ہوں گے وہاں وہ مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دو زخم لے گئی وہ کہیں گے لم نق من المسلین ہم نماز نہیں پڑھتے تھے پہلی چیز وہ لم نق نتعم المسکین اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بنانے لگتے تھے یعنی کس طرح کی باتیں کوئی اعتراض کرتا تھا دین پر ہم بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے جیسے آج سو کالڈ مسلمز خود اسلام کے بارے میں کرتے ہیں ایسی باتیں اور سو کالڈ انٹلیکچوئلز دراصل سوڈو انٹلیکچوئلز کہ ریپریسو ہے بربیرک ہے ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں ایسی باتیں لاپرواہی کی وجہ سے کبھی سنجیدگی سے قرآن کو انہوں نے پڑھا ہی نہیں سمجھنے کی نیت سے سمجھا ہی نہیں کبھی کوالٹی ٹائم نہیں دیا قرآن کو اور یاد رکھیں قرآن ہے بہت حساس کلام اللہ کا کلام ہے نا یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اس کو فالتو وقت میں رکھیں ہم اس کو سب سے زیادہ اپنا گیا گزرا وقت دیں اور یہ قیمتی ترین چیز ہمیں دے دے نہیں ہوگا ہدایت قیمتی ترین متا ہے قرآن کی ایسے نہیں مل جاتی کہ ایسے چلتے پھرتے اونگتے جاگتے کبھی سن لیا کبھی پڑھ لیا تو ہمیں ہدایت مل جائے گی نہیں جب ہم اس کو when we go it our best جب ہم اس کو اپنا سب سے بہترین حصہ دیں گے زندگی کا تو یہ ہمیں اپنا بہترین حصہ دے گا قرآن کے الفاظ بالکل لوگوں کو ایسے لگتے ہیں نا جیسے کہ ٹھنڈے جب ایمان ٹھنڈا ہوتا ہے تو قرآن کے الفاظ ٹھنڈے لگتے ہیں بالکل جب ایمان میں گرمی اور حرارت آتی ہے تو الفاظ میں زندگی آ جاتی ہے قرآن کے یہ کتاب لگتا ہے زندہ ہو کے مجھ سے بات کر رہی ہے لگتا ہے کہ اس کے اندر انوالو ہو گئے ہیں جا کر ایسی لفظی تصویر سامنے کھینچنے لگتی ہے ایک ایک بات سچی محسوس ہوتی ہے لیکن اس کے لیے پھر زندہ ایمان چاہیے نا ایمان کی گرمی ہونی چاہیے لیونگ برننگ فیتھ ہوگا تو یہ زندہ کتاب بنے گی و کنہ نقد بوب الدین اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا اس وقت سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے کام نہ آئے گی آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس نصیحت سے منہ مو موڑ رہے ہیں گویا کہ جنگلی گدے ہیں جو شیر کے ڈر سے بھاگ پڑے ہیں یعنی اس طرح ریولیژن ہوتا ہے ان کو قرآن سن کے کبھی آپ نے دیکھا جب شیر آتا ہے تو کیسے زیبراز بھاگتے ہیں ایک دم اسٹیمپیڈ ہو جاتی ہے دوڑتے ہیں ایک دم تو یہ ان کا حال ہے ہر بات کر رہے ہوں گے بیٹھے ہوں گے ہر بات میں دلچسپی ہوگی قرآن کا ذکر شروع کرو اور لگتا ہے کہ گھبراہٹ ان کو شروع ہو گئی ہے بل یرید و کلمر امن ہم ایوتا صحفم منشرا بلکہ ان میں سے تو ہر ایک ہی چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے خط بھیجے جائیں کلّا ہرگز نہیں بلّہ یقافون اللہ خرا اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے کل ہرگز نہیں نہ ہو یہ تو ایک نصیحت ہے فمن شاء ذکرہ اب جس کا جی چاہے اسے سبق لے لے وما یت قرون اللہ عیشا اللہ اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کریں گے اللہ یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے اہل اہلخوہ و آہل المغفرہ وہ اس کا حقدار ہے کہ اسے تقوا کیا جائے اور وہ اس کا اہل ہے کہ تقوا والوں کو بخش دے